وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا اور اس کو حلق سے نہیں اتار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت کھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے